اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں